حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دو نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں کبھی نہیں چھوڑی خفیہ نہ علانیہ فجر سے قبل دو رکاتے اور اثر کے بعد دو رکاتے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو اٹھتر